يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے اور نہ دوستی نہ شفاعت کافر ہی ظالم ہے اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو زندہ اور سب کے تھامنے والے ہیں جسے نہ اونگ آئے نہ نیند اللہ ہی کی ملکیت میں آسمان و زمین کی تمام چیزیں ہیں کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے سامنے شفاعت کر سکے وہ اللہ جانتے ہیں جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے وہ اللہ کی منشا کے بغیر کسی چیز کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کی کرسی کی وسعت نے آسمان و زمین کو گھیر رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکے نہ اکتائے اور اللہ تو بہت بلندی والے اور بہت بڑے ہیں سامعین بن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے شفاعت کے مشرکانہ تصور کا رد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم کرتے ہیں کہ وہ بھلائی کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں تاکہ اللہ کے پاس ان کا ثواب جمع رہے اور فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی ہی میں خیرات و صدقات کر لو قیامت کے دن نہ تو خرید و فروخت ہے نہ زمین بھر کر سونا دینے سے جان چھوٹ سکتی ہے نہ کسی کا نصب دوستی اور محبت کچھ کام آ سکتی ہے جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا فیض نف وَلَا يَتَسَأَلُونَ یعنی جب سور پھونکا جائے گا اس دن نہ تو نصب رہے گا نہ کوئی کسی کا پرسان حال ہوگا اور اس دن سفارشیوں کی سفارش بھی کچھ نفع نہ دے گی پھر آگے اللہ نے فرمایا کافر ہی ظالم ہیں یعنی پورے اور پکے ظالم وہ ہیں جو کفر کی حالت میں ہی اللہ سے ملیں عطا بن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں شکر ہے اللہ نے کافروں کو ظالم فرمایا لیکن ظالموں کو کافر نہیں فرمایا آیت الکرسی کی فضیلت یہ آیت آیت الکرسی ہے جو بڑی عظمت والی آیت ہے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریات فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے آپ رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو اس کا سب سے زیادہ علم ہے آپ پھر یہی سوال کرتے ہیں بار بار کے سوال پر جواب دیتے ہیں کہ آیت الکرسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو المنظر یہ ابی کعب رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے اللہ تمہیں تمہارا علم مبارک کرے اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کی زبان ہوگی اور ہوٹ ہوں گے یعنی اس کو پڑھنے والے شخص کے لیے جو عمل ہے اس کو یہ ہوٹ اور یہ زبان دی جائے گی اور یہ بادشاہ حقیقی یعنی اللہ کا تقدس بیان کرے گی اور عرش کے پائے سے لگی ہوئی ہوگی صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے لیکن یہ پچھلا قسمیہ جملہ اس میں نہیں ہے بن نکاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاں کھجور کی ایک بوری تھی میں نے دیکھا کہ اس میں سے کھجوریں روز بروز گھٹ رہی ہیں ایک رات میں جاگتا رہا اور اس کی نگہ بانی کرتا رہا میں نے دیکھا کہ ایک جانور مثل جوان لڑکے کے آیا میں نے اسے سلام کیا اس نے میرے سلام کا جواب دیا میں نے کہا تو انسان ہے یا جن اس نے کہا میں جن ہوں میں نے کہا ذرا اپنا ہاتھ تو دے اس نے ہاتھ بڑھا دیا میں نے اپنے ہاتھ میں لیا تو کتے جیسا ہاتھ تھا اور اس پر کتے جیسے ہی بال بھی تھے میں نے کہا کیا جنوں کی پیدائش ایسی ہے اس نے کہا تمام جنات میں سب سے زیادہ قوت والا میں ہی ہوں میں نے کہا بھلا تو میری چیز چرانے پر کیسے دلیر ہو گیا اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ تم صدقے کو پسند کرتے ہو ہم نے کہا پھر ہم کیوں محروم رہیں میں نے کہا تمہارے شر سے بچانے والی کون سی چیز ہے اس نے کہا آیت الکرسی صبح کو جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے رات کا سارا واقعہ بیان کیا رسول اللہ نے فرمایا خبیص نے یہ بات تو بالکل سچ کہی ایک بار مہاجرین کے پاس رسول اللہ گئے تو ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول قرآن کی آیت کون سی بہت بڑی ہے یعنی عظمت جلالت جامعیت وغیرہ کے اعتبار سے رسول اللہ نے یہی آیت الکرسی پڑھ کر سنائی یہ روایت تبرانی کی ہے مسند احمد میں ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خزانے میں سے جنات چرا کر لے جایا کرتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی رسول اللہ نے فرمایا جب تم اسے دیکھو تو کہنا بسم اللہ ہی عجیبی رسول اللہ یعنی اللہ کے نام کے ساتھ تو اللہ کے رسول کے ہاں حاضر ہو جب وہ آیا میں نے یہی کہا اور پکڑ لیا اس نے کہا میں اب نہیں آؤں گا پھر اسے چھوڑ دیا میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا رسول اللہ نے فرمایا تمہارے قیدی نے کیا کیا میں نے کہا میں نے اسے پکڑ لیا تھا لیکن اس نے وعدہ کیا کہ اب پھر نہیں آؤں گا رسول اللہ نے فرمایا وہ پھر بھی آئے گا میں نے اسے اسی طرح دو تین بار پکڑا اور اقرار لے لے کر چھوڑ دیا میں نے رسول اللہ سے ذکر کیا اور آپ نے ہر دفعہ یہی فرمایا کہ وہ پھر بھی آئے گا آخری مرتبہ میں نے کہا اب میں تجھے نہ چھوڑوں گا اس نے کہا چھوڑ دے میں تجھے ایک ایسی چیز بتاؤں گا کہ کوئی جن اور شیطان تیرے پاس ہی نہ آ سکے میں نے کہا اچھا بتا تو کہا وہ آیت الکرسی ہے میں نے رسول اللہ سے ذکر کیا آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا گو وہ جھوٹا ہے صحیح بخاری میں کتاب فضائل القرآن اور کتاب الوکالہ اور صفت ابلیس کے بیان میں بھی یہ حدیث ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس میں ہے کہ زکوٰۃ رمضان کے مال پر میں پہرا دے رہا تھا جو یہ شیطان آیا اور سمیٹ سمیٹ کر اپنی چادر میں جمع کرنے لگا تیسری مرتبہ اس نے بتلایا کہ اگر تو رات کو بستر پر جا کر اس آیت کو پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھ پر محافظ یعنی تیری حفاظت کرنے والا مقرر ہوگا ایک فرشتہ اور صبح تک شیطان تیرے قریب بھی نہ آ سکے گا بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ یہ کھجوریں تھیں اور مٹھی بھر وہ لے گیا تھا اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر اسے ابوریرا پکڑنا چاہے تو جب وہ دروازہ کھولے کہنا صبح من سخر کا محمد شیطان نے عذر یہ بتلایا تھا کہ ایک فقیر جن کے بال بچوں کے لیے میں یہ لے جا رہا تھا پس یہ واقعہ تین صحابہ کا ہوا ابی بن کعب کا ابو ایوب انصاری کا اور ابو حرا رضی اللہ عنہ کا آیت الکرسی کی برکات عمر رضی اللہ عنہ کے سوال پر کہ سارے قرآن میں سب سے زیادہ بزرگ آیت کون سی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے خوب معلوم ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ آیت آیت الکرسی ہے یہ روایت مسند احمد ابو داود وغیرہ کی ہے نیز رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے ایک تو آیت الکرسی دوسری آیت علی فلا میم اللہ اللہ الہ القیوم اور سنن ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ وہ اسم اعظم جس نام کی برکت سے جو دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے وہ قبول فرمائے ان تین صورتوں میں ہے سورہ بقرہ سورہ عال عمران اور سورہ طاہا حشام بن عمار خطیب دمشق فرماتے ہیں سور بقرہ کی آیت آیت الکرسی ہے اور آل عمران کی پہلی ہی آیت اور توحہ کی آیت وعنت الوجوہ للحی القیوم ہے امام نسائی کی کتاب عمل اليوم واللیلہ میں حدیث ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکے گی سوائے موت کے اس حدیث کو امام نسائی نے بھی اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں وارد کیا ہے اور ابن حبان نے بھی اسے اپنی صحیح میں وارد کیا ہے اس حدیث کی صنعت شرط بخاری پر ہے لیکن ابو الفرج ابن الجوزی اسے موضوع کہتے ہیں واللہ علم اس آیت کی فضیلت میں اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں لیکن ایک تو اس لیے کہ ان کی سندیں ضعیف ہیں دوسرے اس لیے بھی کہ ہمیں اختصار مد نظر ہے ہم نے انہیں وارد نہیں کیا اس مبارک آیت میں دس مستقل جملے ہیں پہلے جملے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے کہ کل مخلوق کے اللہ ہی اکیلے تن تنہا خالق ہیں دوسرے جملے میں ہے کہ وہ خود زندہ ہیں جس پر کبھی موت نہیں آئے گی دوسروں کو قائم رکھنے والے ہیں قیوم کی دوسری قرات قیام بھی ہے پس تمام موجودات اللہ کی محتاج ہیں اور وہ سب سے بے نیاز ہے کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر کسی چیز کا سنبھالنے والا نہیں جیسے اور جگہ ہے وَمِنْ آیت أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ آسمان و زمین اللہ ہی کے حکم سے قائم ہے پھر آگے اللہ نے فرمایا نہ تو اللہ پر کوئی نقصان آئے نہ کبھی وہ اپنی مخلوق سے غافل اور بے خبر ہو بلکہ ہر شخص کے اعمال پر وہ اللہ حاضر ہر شخص کے احوال پر وہ ناظر دل کے ہر خطرے سے وہ واقف مخلوق کا کوئی ذرہ بھی اللہ کے حفاظت اور علم سے بھی باہر نہیں یہی پوری قیومیت ہے اونگ اور غفلت سے نیند اور بے خبری سے اللہ کی ذات پاک ہے صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو چار باتیں بتلائیں فرمایا اللہ تبارک و تعالی سوتے نہیں نہ نیند اللہ کی ذات کے لائق ہے وہ ترازو کا حافظ ہے جس کے لیے چاہے جھکا دیں جس کے لیے چاہے نہ جھکائے دن کے اعمال رات سے پہلے اور رات کے عمل دن سے پہلے اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اللہ کے سامنے نور یا آگ کے پردے ہیں اگر وہ ہٹ جائیں تو اللہ کے چہرے کی تجلیاں اور شعائیں ان تمام چیزوں کو جلا دیں جن تک اللہ کی نگاہ پہنچتی ہے عبد الرزاق نے اکریمہ رحمہ اللہ سے روایت کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ سوتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف وہی بھیجی کہ موسا علیہ السلام کو تین راتوں تک بیدار رکھیں انہوں نے یہی کیا تین راتوں تک سونے نہ دیا اس کے بعد دو بوتلیں ان کے ہاتھوں میں دے دی گئیں اور کہہ دیا گیا کہ انہیں تھامے رہو خبردار یہ گرنے اور ٹوٹنے نہ پائے آپ علیہ السلام نے انہیں تھام لیا لیکن جاگا تھا نیند کا غلبہ ہوا اونگ آنے لگی آنکھ بند ہو جاتی لیکن پھر ہوشیار ہو جاتے مگر کب تک آخر ایک مرتبہ ایسا جھکولا آیا کہ بوتلیں ٹوٹ گئیں گویا اس سے بتلایا گیا کہ جب ایک اونگنے اور سونے والا دو بوتلوں کو نہیں سنبھال سکتا تو اللہ تعالیٰ اگر اونگے یا سوئے تو زمین و آسمان کی حفاظت کس طرح ہو سکے لیکن یہ بنی اسرائیل کی بات ہو سکتی ہے اور کچھ دل کو لگتی بھی نہیں اس لیے کہ یہ ناممکن ہے کہ موسا علیہ السلام جیسے جلیل القدر عارف باللہ اللہ کی اس صفت سے ناواقف ہوں اور انہیں اس میں تردد ہو کہ اللہ جاگتے ہی رہتے ہیں یا سو بھی جاتے ہیں اور اس سے بھی بہت زیادہ غرابت والی وہ حدیث ہے جو اپنے جریر میں ہے کہ رسول اللہ نے اس واقعے کو ممبر پر بیان فرمایا یہ حدیث بہت ہی غریب ہے اور بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس کا فرمان پیغمبر ہونا ثابت نہیں بلکہ بنی اسرائیل کی بات ہے ہے ابن عباس صدی اللہ عنہ سے یوں مروی کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا تھا اور وہ وجہ نیند کے نہ سنبھال سکے اور رسول اللہ پر یہ آیت نازل ہوئی آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کی غلامی میں اور اللہ کی ماتحتی میں اور اللہ کی سلطنت میں ہیں جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا ان کل من فی السماوات والارض یعنی زمین و آسمان کی کل چیزیں رحمان کی غلامی میں حاضر ہونے والی ہیں ان سب کو اللہ نے ایک ایک کر کے گن رکھا ہے اور گھیر رکھا ہے ساری مخلوق تنہا تنہا اللہ کے پاس حاضر ہوگی کوئی نہیں جو اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے سامنے سفارش یا شفاعت کر سکے جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے وہ کم مملک انفسماویت الیات شفاعت اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوگی یعنی آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں لیکن ان کی شفاعت بھی کچھ فائدہ نہیں دے سکتی ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی سے ہو اور جگہ اللہ نے فرمایا ولا کسی کی وہ فرشتے شفاعت نہیں کر سکتے مگر اس کی جس سے اللہ خوش ہو بس یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت اللہ کا جلال اور اللہ کی کبریائی بیان ہو رہی ہے کہ بغیر اللہ کی اجازت اور رضامندی کے کسی کی جرأت نہیں کہ اللہ کے سامنے کسی کی سفارش میں زبان کھولے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جاؤں گا اور سجدے میں گر پڑوں گا اللہ تعالیٰ مجھے سجدے میں ہی چھوڑ دیں گے جب تک چاہیں گے پھر کہا جائے گا کہ اپنا سر اٹھاؤ کہو سنا جائے گا شفاعت کرو یعنی سفارش کرو منظور کی جائے گی رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی اور میں انہیں جنت میں لے جاؤں گا یعنی ان لوگوں کو جو جہنم میں چلے گئے ہیں وہ اللہ تمام گزشتہ موجودہ اور آئندہ کے عالم ہیں اللہ کا علم تمام مخلوق کا احاطہ کیے ہوئے ہے جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا فرشتوں کا یہ قول ہے کہ میں ربک یعنی ہم اے نبی آپ کے رب کے حکم کے بغیر اتر نہیں سکتے ہمارے آگے پیچھے اور سامنے کی سب چیزیں اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور آپ کے رب بھول چوک سے پاک ہیں کرسی کے بارے میں محسرین کا موقع کرسی سے مراد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے علم منقول ہے دوسرے بزرگوں سے دونوں پاؤں یعنی اللہ تعالیٰ کے دونوں پاؤں رکھنے کی جگہ منقول ہے اور صحیح مسلم میں ابن عباس صدی اللہ عنہما سے یہی بات منقول ہے اور یہی تفسیر درست ہے ایک مرفوع حدیث میں بھی یہی مروی ہے اور یہ بھی ہے کہ اس کا اندازہ بجوز اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو معلوم نہیں خود ابن عباس سے بھی مرفوعاً یہی مروی ہے لیکن رفع ثابت نہیں ابو مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کرسی عرش کے نیچے ہے سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آسمان و زمین کرسی کے جوف میں ہے اور کرسی عرش کے سامنے ابن عباس صدی اللہ عنہ فرماتے ہیں ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان اگر پھیلا دیے جائیں اور سب کو ملا کر بسیط کر دیا جائے تاہم کرسی کے مقابلے میں ایسے ہوں گے جیسے ایک حلقہ کسی چٹیل میدان میں اس باب میں اور بھی روایات ہیں جن میں قیامت کے روز کرسی کا فیصلوں کے لیے رکھا جانا مروی ہے ظاہر یہ ہے کہ اس آیت میں یہ ذکر نہیں واللہ عالم حسن بصری فرماتے ہیں کہ کرسی ہی عرش ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کرسی اور ہے اور عرش اور ہے جو اس سے بہت بڑا ہے جیسے کہ آثار و حادیث میں وارد ہوا ہے آسمان و زمین کے محافظ اللہ تعالیٰ ہیں پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ پر ان کی حفاظت بوجھل اور گرا نہیں بلکہ سہل اور آسان ہے وہ اللہ ساری مخلوق کے اعمال پر خبردار ہیں تمام چیزوں پر نگہبان کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ اور انجان نہیں تمام مخلوق اللہ کے سامنے حقیر متوازے ذلیل پست محتاج اور فقیر ہیں وہ اللہ بے نیاز ہے لائق تعریف ہے وہ جو کچھ چاہے اپنی مرضی کے مطابق اپنے شان کے لائق کام کر گزرے بات کہہ دے اللہ پر حاکم کوئی نہیں باز پرس کرنے والے وہی ہیں اللہ سے کوئی باز پرس نہ کر سکے ہر چیز پر وہ غالب ہر چیز کے حافظ اور مالک وہ علو بلندی اور رفعت والے ہیں وہ عظمت بڑائی اور کبریائی والے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں نہ اللہ کے سوا کوئی خبر گیری کرنے والا اور پالنے پوسنے والا ہے وہ کبریائی والے اور فخر والے ہیں اسی لیے اللہ نے فرمایا وہ العظیم کہ وہ اللہ بلندی اور عظمت والے ہیں یہ آیتیں اور ان جیسی اور آیتیں اور صحیح حدیثیں جتنی کچھ اللہ کی ذات اسماء اور صفات باری میں وارد ہوئی ہیں ان سب پر ایمان لانا بغیر کیفیت معلوم کیے اور بغیر تشبیہ دیے جن الفاظ میں وہ وارد ہوئی ہیں ضروری ہے اور یہی طریقہ ہمارے صلف صالحین رحمۃ اللہ علیہم کا تھا